يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا السبت وكان مفعولا اے وہ لوگو جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر انہیں پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ہم ان پر لانت بھیج دیں جیسا کہ ہفتہ کے دن والوں پر لانت بھیج دی تھی اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے عیسایت کریمہ میں یہود مدینہ کو ان کے پاس جو علم تھا اس کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ تم لوگ اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے قبل اس کے کہ تمہیں ہمارا عذاب آ گھیرے اور ہم تمہاری آنکھ ناک اور منہ کو غائب کر کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں تمہاری پیٹ کی طرف کر دیں یا ان پر لانت بھیج کر مسخ کلی کے ذریعے تمہاری صورت ہی بدل دیں جیسا کہ ہم نے ہفتہ کے دن والوں کے ساتھ کیا تھا